گئی کہ یہ تمہارا معاہدہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ہے ساتھ اس بات کے جو معاہدہ کے اوپر اللہ کے ساتھ جو اتھی ہے سمر ایفا کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوگا لکھ لو سمر ایفا سمر ایفا وعدہ پورا کرنے کا سمرا نتیجہ لکھ لیا ایفا پس ان پس ضرور دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر بہت بڑا سین کو میں تاکید کے لیے بنا رہا ہوں اجر بہت بڑا سیقول سید مخلف للمنافقین جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے کل یاد ہے میں نے شام کو واقعہ بیان کیا تھا نا جب کہ حضرت کو خود کو اندیشہ ہوا کہ شاید لڑائی ہو جائے تو آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد جو آراب اور دیہاتی تھے ان کو بھی کہلا بھیجا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ لیکن وہ نہ گئے الٹا انہوں نے آپس میں کہنے شروع کر دیا کہ یہ تو جا رہے ہیں اپنے آپ کو مروانے کے لیے آگے تو بیٹھا ہے دشمن دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مروانے کے لیے نہیں جا سکے یہ تو واپس آئیں گے نہیں سمجھا جی اب جب نبی علیہ السلام واپس آئے پھر تو پھر آ گئے جھوٹے بہانے بنانے قسمیں کھاتے جھوٹے بہانے بناتے اور جان چھڑواتے سیقول مخلفون آ من ہے حضرت یہاں حاشیے پر تین عذر لکھے ہوئے ہیں حاشیے پر دیکھو آزار خلاصہ لکھا ہے وہ کونے پر لکھا ہوا آخر میں حاشیے پر آخر میں آدمی فرصت کیا فرصت نہیں تھی ورنہ ضرور چلتے ارادہ شرکت کہ شرکت کا ارادہ پورا تھا لیکن فرصت نہیں تھی عقیدت مندی استغفار مہربانی کرو اب ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگو یہ گناہ کو ہمیں معاف کر دیا آئندہ ضرور چلیں گے گنافے تھے نا بلو آج میں فرصت ارادہ شرکت عقیدت مندی استغفار یہ تین چیزیں آپ پڑھو اب سیقول لکل آ من ہے ضرور کہیں گے ان قریب کہیں گے آپ کو مخلف حضرت مخلف اور ہے سمجھا تھی اور خالف اور ہے خالف کا معنی ہوتا پیچھے بیٹھنے والا خالف کا معنی اور مخلف کا معنی زوری زور پیچھے کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں میں نے ان ظالموں کو من منافقوں کو جبرن اور کہرن میں نے پیچھے کر دیا ہے سمجھ رہے ہو یہ مخلف ہیں سمجھا ان کو زور پیچھے کر دیا گیا ہے مخلفون ان قریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے ہوئے من آراب دیہاتیوں سے شوالت نام مشغول کر دیا ہمیں ہمارے معلوم نے ہمارے معلوم نے وہ اہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے و عیال اور ہمارے اموال نے ہمیں مشغول کر دیا نہ پر یعنی فرصت نہ ملی ورنہ ارادہ پورا تھا یعنی فرصت نہ ملی ورنہ او بولو صحیح فرصت نہ ملی ورنہ ارادہ پورا تھا لنا یہ تیسرا آ گیا بس معافی کی دعا مانگو آپ ہمارے لیے ہمارے لیے استغفار فرماؤ اس کوتا ہی سے اس بات سے اس کوتا ہی سے ہمارے لیے استغفار فرماؤ معافی کی دعا مانگو یقولون تقریب مخلفین کیا لکھا ہے بولو صحیح کیا لکھا ہے تقریب مخلفین اللہ کی تقریب کر رہے جو جھوٹ بول رہے ہیں کہتے ہیں جی اپنی زبانوں کے ساتھ وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں کے اندر جو باتیں ان کے دلوں کے اندر نہیں ہیں زبان سے وہی کچھ ہے یا پر عبارت ہوگی یعنی فرصت بھی تھی فرصت ارادہ شرکت نہیں تھا اور عقیدت بھی نہیں تو سمجھ آیا ہے فرصت بھی تھی ارادہ شرکت نہیں تھا عقیدت بھی سب جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ وہ وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں کے اندر ان بےمانوں کے دلوں کے اندر کیا تھا مال صفی ہم کے نیچے یعنی رسول اللہ اور صحابہ سب ہاں وہ ابھی آ رہا جی کرو مانا وہ جو نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر کلفی لے کو تلقین رد ہے اللہ پاک حضرت کو تلقین کر رہے ہیں تو ان کی بات کو رد کر دو میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں اللہ فرماتے ہیں اول تو یہ تمہارے عذر ہیں نہیں جھوٹ بولتے ہو یہ عذر نہیں ہے تم جھوٹ بولتے ہو اور اگر یہ عذر بھی ہوتے کہ اہل و اموال جو کی مشغولی تھی تو رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے کے اندر یہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو ابا تو یہ ازر نہیں ہے اور اگر تھے بھی تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو تمہیں جلدی نکلنا چاہیے تھا اگرچہ یہ ازر بھی تھے معاف نہیں ہے دیکھو اب تمہارے بات کو سمجھ عملے کو ہاشیا ادھر ادھر کہیں لکھا ہوگا یعنی اگر واقع میں یہ عذر صحیح بھی ہوتا ہے جی۔ اوپر اوپر ہے ہاشیے پر یعنی اگر واقع میں یہ ازر صحیح بھی ہوتا تب بھی شرعی حکم کے مقابلہ میں لغو ہے تب بھی شرعی حکم کے مقابلہ میں نبی علیہ السلام کا جب امر آیا تو تمہیں نکلنا چاہیے تھا ہاں کلف فمئی عملے کو حضرت فرما دو پس کون مالک ہے واسطے تمہارے من اللہ اللہ پاک سے کسی چیز کا شیئن پر لکھا ہے از قبیل ضرر و نفع از قبیل و نفع اگر ارادہ کرے وہ اللہ پاک ساتھ تمہارے نقصان پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا نفس مال اہل میں نفس مال اہل میں تمہاری جان تمہارے مال تمہارے بال بچوں میں اگر اللہ پاک نقصان پہنچانا چاہے تو کون مالک ہے کون تمہیں چھڑا سکتا ہے سنو بات اور نہیں سمجھی تم نے تم جو گھروں میں بیٹھ گئے اس لیے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں گھروں میں اس لیے بیٹھے کہ نقصان سے اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور اللہ تمہیں نقصان دینا چاہتا تو تم روک سکتے تھے پھر اللہ نے جب امر فرمایا نبی نے جب امر فرمایا کہ نکلو تو تمہیں جہاز میں نکلنا چاہیے تھا اور تم جو بیٹھ گئے گھروں کے اندر ہم اپنے اہل و عیال کی نگرانی اور حفاظت اور کریں گے اور فساد سے اور نقصان سے بچیں گے تو اگر تم بیٹھے بھی ہوتے اور اللہ نقصان دے دیتا تو کیا کرتے تم یہی ہے مراد اگر حضرت فرما دو بس کون مالک ہوتا واسطے تمہارے اللہ پاک سے کسی چیز کا از قبیلے از قبیلے ضرر و نفع اگر ارادہ کرتا وہ ساتھ تمہارے نقصان پہنچانے کا نفس مال اہل میں او ارادہ جا ارادہ فرماتا تمہیں نفع پہنچانے کا بلکان اللہ بما تعملون خبیرہ بلکہ ہے اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو پورا خبردار سمجھا پورا خبردار ہے کیا مانا بلکان اللہ پر لکھا ہے یعنی تمہارے تخلف کی وجہ وہ نہیں یعنی تمہارے تخلف کی وجہ وہ نہیں ہے شاخالت اموالنا والی وجہ نہیں ہے بل زنن تم بلکہ اصل وجہ یہ تھی بل زنن تم پر لکھا ہے لکھا ہے بلکہ اصل وجہ یہ تھی بل زنن تم بلکہ گمان کر رکھا تھا تم نے اللہ بر رسول ہو وجہ اول زن زن یہ پہلی وجہ جو ہے یہ نہ جانے کی پہلی وجہ کیا ہے زن کی پہلی وجہ کیا ہے دھن اور گمان تمہارا گمان تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے یہ اب کرو مانا بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا یہ کہ ہر کتنی واپس آئیں گے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے پڑھا کرو پڑھا کرو صلی اللہ تعالی علیہ والا اصحاب ہی وبارک وسلم الف الفا مرتن بالکل ذرتن اور ایمان والے طرف اپنے اہل و عیال کے آبادن کبھی بھی آبادن مانا کبھی بھی یہ واپس نہیں آئیں گے اوپر لکھا ہے بلکہ مشرقین سب کی صفائی کر دیں گے بلکہ مشرقین سب کی صفائی کر دیں گے تمہارا یہ گمان تھا اس لیے تم تخ... پیچھے رہ گئے اور نہیں گئے تمہارے نہ جانے کی وجہ شاغلت نہ نہیں بلکہ تمہارے نہ جانے کی وجہ یہ زن ہے کیا ہے یہ زن ہے بلکہ گمان کر لیا تھا تم نے یہ کہ ہر گزنی واپس آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے طرف اپنے اہل و عیال کے آبادن کبھی بھی بلکہ مشرقین سب کی صفائی کر دیں گے وز نظال قلوب کم نمبر دوم تمنا نمبر دوم ہاں میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ گمان تھا کہ ایسا ہوگا اور صرف گمان نہیں تھا تمہاری دلی تمنا بھی یہی تھی کہ ایسا ہو جائے سمجھ رہے ہو ہاں سر ایک تو ہوتا ہے نا بعد اوقات بندے کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یوں ہوگا اور بندہ چاہتا نہیں ہے بندہ نہ تمہارا گمان بھی یہی تھا اور تم چاہتے بھی یہی تھے تمہاری تمنا تھی کہ ایسا ہونا چاہیے نہ رسول واپس آئے نہ ایمان والے واپس آئے ہماری جان چھوٹے سمجھا بس یہ نہ ڈالے کا اور مزین کر دی گئی تھی یہ بات تمہارے دلوں کے اندر تمہارے دلوں میں یہ بات مزین کر دی گئی تھی باوجہ عداوت رسول و مومنین باوجہ عداوت رسول و مومنین یعنی زوین سے مراد یعنی یہ تمنا تھی یعنی یہ تمنا تھی تمہاری اور مزین کر دی گئی تھی یہ بات تمہارے دلوں کے اندر وزن تم اور گمان کر لیا تھا تم نے گمان برے برے گمان کر لیے تھے تم نے گمان برے برے برے برے گمان کرتے تھے تم نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بارے کے اندر تم قوم بورا لکھا ہے اس رن اور اس تمنا کی وجہ سے ہو گئے تم قوم بورا قوم برباد ہونے والی تباہ ہونے والی کن تم کے نیچے لکھا ہے بابا جا خیالات کفریا کے بابا جا جی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کرنا تو کفر ہے نا جی سمجھا حضرت کی توہین ہے کفر ہے اور ہو گئے تم باوجہ خیالات کفریا پہ قوم بورن قوم تباہ کار سمجھا کہ بملم رسول حضرت یہ تخویف ہے کیا ہے یہ شکوے کے متعلق ابھی گزرا ہے اور حضرت یہ عبادت لکھی ہوگی ان وعیدات کے بعد بھی مان لو ورنہ ان وعیدات کے بعد بھی مان لو ورنہ وہ انسان جو نہیں مان لے گا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انجن آمرا عدم ایمان عدم ایمان تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ویسے سعیرن آگ آگ تیار کر رکھی ہے ولی اللہ کو اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کی مرضی اللہ غفور الرحمہ ترغیب توبہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی توبہ کر لو تو ہم قبول کر لیں گے گو کافر لائے کے نار ہے مگر بعد توبہ گو کافر لائے کے نار ہے مگر بعد توبہ کان اللہ غفور ہے اللہ پاک بڑا بخشنے والا بڑا مہربان سیقول المخلفون پھر آ گئی منافقین چاہے کل میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ جب آپ حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ کو حکم ہوا کہ خیبر کی طرف چلو لیکن وہاں یہ حکم تھا کہ خیبر میں وہی لوگ چلے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے جو لوگ حدیبیہ میں نہیں تھے وہ خیبر میں بھی نہیں جا سکتے اب منافقوں نے دیکھا بھائی نے کہ خیبر کو یہ مسلمان جلدی فتح کر لیں گے سمجھا انہوں نے کہا ہمیں بھی جائے تو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ جہاد کریں گے جی ایک موقع چوک گیا تو دوسرا تو نہ چوکے ہم سے ہمیں قسم کی باتیں بڑے نام مراد سمجھا نہ تھی اللہ نے فرما حضرت ان کو کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے سونا ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے جب کہ تم جاؤ گے تم الا مغان غنیم تم کے اعلی مقانا فرمایا گویا کہ وہ غنیمتیں تیار ہیں تمہارے لیے بس جانے کی دیر ہے نکل کا خیبر کی غنیمتیں کون سی غنیمتیں خیبر کی غنیمتیں لتا خزو تاکہ لے لو تم ان غنیمتوں کو کیا کہیں گے ضرور مطالبہ مخلفین لکھا ہے نہیں لکھا ہوا مطالبہ مخلفین چھوڑو ہمیں ہم پیچھے لگتے ہیں تمہارے چھوڑو کیا مانا یعنی اجازت دو یعنی لکھا ہے نا نہیں لکھا لکھ لو ہاں بس ٹھیک ہے اجازت دو ہاں، ہم پیچھے لگتے ہیں تمہارے جری دون بدلو کلام اللہ ارادہ کرتے ہیں جیسے تبدیل کریں وہ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ خیبر کے غنائم صرف حدیبیہ والوں کا انعام ہے اور کسی کو نہیں ملے گا تو یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اللہ کا کلام تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ جی۔ ارادہ کرتے ہیں جی کہ تبدیل کریں گے جی اللہ کے کلام کو قلن تتبعونا تلقین جواب چلتا ہے جواب حضرت فرما دو ہر گدنی پیچھے لگو گے تم ہمارے میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات کلن تب بے اونا یہ نفی ہے کیا ہے نفی ہے نا مستقبل کی نفی ہو رہی ہے لیکن نفی بے معنی نہیں ہے حقیقت میں یہ کیا ہے حقیقت میں نہیں ہے کہ تم نہ چلو ہمارے ساتھ نہ چلو تم لیکن اس نہیں کو پکا کرنے کے لیے اور اس میں مبالکہ پیدا کرنے کے لیے نفی بول دیا گیا ہے زیادہ میں پیچھے سمجھا آیا ہوں کہ نہیں میں جب مبارک کیا جاتا ہے تو کیا بولا جاتا ہے نفی بول دیا جاتا ہے ہونا چاہیے تھا کہ تم ہمارے پیچھے نہ چلو لیکن گویا کہ آپ نے منع کیا اور وہ منع ہو گئے اور پھر آپ خبر بھی دے رہے ہیں کہ تم نہیں چلو گے سمجھ رہے ہو خیال کرنا کلن تب اونا حضرت فرما دو ہر گدنی پیچھے لگو گے تم ہمارے یعنی پیچھے نہ لگو یعنی ہم اجازت دے کر گنہ گار نہیں ہوتے نہیں لکھا ہوا یعنی ہم اجازت دے کر بابا ہمیں اللہ نے منع کر دیا ہے ہم اجازت دے کر گنہ گار نہیں ہونا چاہتے ہم ہر گدنی پیچھے لگو گے تم ہمارے کگال کم پال اللہ ہو یہ علت ہے چاہے علت ہے اس لیے لکھا ہوا ہے نیچے اس لیے کہ اسی طرح فرمایا ہے اللہ پاک نے میں قبل ہوں اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا اب ہم کیا کریں اللہ نے حکم دے دیا کہ حجر دیا والے چلے اور کوئی نہ چلے قال اللہ بابا یہ غیر مطلوب بابا یہ ہاں وہی دو قسم ہے نا ایک مطلوب قرآن پاک انشاءاللہ تشریح کی ابتدا بقرہ میں آئے گی ولدین جو ان دلائی جائے اور ایک وہی غیر مطلوب یعنی حدیث پاک تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تو کہیں نہیں فرمایا کہ ان کو ساتھ نہ لے جانا وہی مطلوب میں نہیں آیا وہی غیر مطلوب کے ذریعے اللہ نے منع فرمایا تھا اسی طرح فرمایا اللہ پاک نے من قبل اس سے پہلے بابا یہ غیر مطلوب نہ بلتا سلو نہ اعتراض یعنی ہے مخلفین اب اعتراض کریں گے پس ضرور کہیں گے وہ جی فف یقولون کے بعد اور بل سے پہلے یہ لفظ مقدر ہے یہ عذر تو غلط ہے یہ عذر تو لکھ لو من قبلوں کے اوپر لکھ لو من قبلوں کے اوپر ہاں فتح یقین کے بعد بل سے پہلے یہ عذر تو غلط ہے کہاں لکھا بل تو لکھو لکھا ہوا جی بل کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ ادھر تو ہاں ہونا پتن قریب کہیں گے کہ یہ ادھر تو غلط ہے بل تا اصل بات یہ ہے کہ حسد کرتے ہو تم ہمارے ساتھ تمہیں ہمارے ساتھ حسد ہے تم چاہتے ہو کہ ہم غنائم لے لیں اور یہ جو ہے یہ غریب لے رہ جائیں ہمارے ساتھ بلتا تو نا بلکہ حسد کرتے ہو تم ہمارے ساتھ میرے طرف سے بول رہے بلتا فضون یہ بلتا فجونانا جو ہے یہ نہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ سکتے تھے وہ اور نہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کے سامنے کہہ سکتے تھے سمجھا یہ چھوٹے صحابہ جو ہوتے تھے کمزور لوگ ہوتے تھے ان کے سامنے کہا کرتے تھے حضرت کے سامنے کہیں تو تلوار سے گردن ماری جائے اس وقت ان کی اس لیے پول ان کے نیچے کا ہوگا اور ان کے سامنے سامنے ہاں حضرت کے سامنے نہیں کہتے تھے اور یہ جو بڑے صاحب ہیں خلفا اربا اشرم مبشرہ سمجھا وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے جل ان کے سامنے وہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ دوسروں کے سامنے کہتے تھے پسند قریب کہیں گے اور ان کے سامنے بلکہ حسد کرتے ہو تم ہمارے ساتھ بل کانو بل کانو بل کا ہوگا جواب اول جائے اصل بات یہ ہے بلکہ ہیں یہ نہیں سمجھتے اللہ کلیلن مگر تھوڑا جی سمجھ نہیں ہے ان کے اندر بل قانون کے نیچے لکھا ہے حالانکہ صحابہ میں حسد کا نام و نشان ہی نہیں حالانکہ صحابہ کرام میں حسد کا نام و نشان ہی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کی عقل کم ہے یہ نہیں سمجھتے اللہ کلیل مگر تھوڑا سا سمجھا سی الل مخلفی ہے میری طرف دیکھو اوپر سمجھ لو پھر اندر مانا کرتے ان شاء اللہ پہلا جواب کیا آیا کہ میاں اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ خیبر میں اور کوئی نہیں جا سکتا خیبر میں صرف وہی جائے جو ہدے میں امن تھا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ میاں خیبر ضروری نہیں خیبر کے علاوہ ثواب کے موقع اور بھی بہت آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ چلو ثواب کمانا آیا ہے تم نے مقصد پیسہ تو نہیں ہے مقصد ہے ثواب کمانا تو ثواب کمانے کے لیے صرف خیبر تھوڑا ہے اور بھی تو بہت سارے غذبات آ رہے ہیں فکر نہ کرو تمہیں دعوت ملے گی سمجھ رہے ہو یہ دیکھو کل المخلفین کے نیچے یعنی خیبر نہ صحیح ثواب کے اور مواقع بہت ہیں ثواب کے اور مواقع بہت ہیں آگے اور مواقع بھی آ رہے ہیں حضرت سمجھ لو بات باتیں کر رہے ہو آپس میں یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میری طرف دیکھو اس آیت کا نام ہے کل المخلفین والی آیت جو آ رہی ہے نا یہ سمجھا یہ آجت جو ہے اس آیت کا نام ہے آجت دعوت آرام آیت اب اس آیت کی تشریح وہ ہوگی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے اضالت الخفا میں لکھی ہے اضالت الخفا آپ کی ایک کتاب ہے بڑی قیمتی کتاب ہے ہر مولوی کو اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اضالت عن خلافت الخلفا فارسی زبان میں ہے اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے بڑی عجیب کتاب ہے مطلب دیکھو حضرت آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ آیت جو ہے خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر شادق آتی ہے تو سمجھ رہے ہو کن پر سادے پاتی ہے خلاصہ ثلاثہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لا غیر اور کوئی یہاں مراد نبی علیہ السلاط و تسلیم بھی مراد نہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اور آپ کے بعد کے خلفاء بھی مراد نہیں ہے یہ آج صرف اور صرف خلفاء اصلاح پر برسہ لیتا ہے بات سمجھ ہے آپ حضرات کے پاس یہ لفظ پتہ نہیں کہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا ایدائی ساد کفت بر خلفاء سلاسا لا غیر کہاں لکھا ہاں پہلی پہلی عبارت ہے نا بالکل پہلی پہلی عبارت پہلا پہلا حاشیہ ہے ایدائی ساد کفت بر خلفاء سلاسا لا غیر خلفاء سلاسا پر یہ دائی وہ تو دعون ہے نا تو دعون تو دعونا سے دائی سمجھا جاتا ہے یہ دائی جو جو خلفا پر منتخب ہو رہا ہے لا اضالت اور وہ ہاں۔ کتاب ہے یہ اب پہلے اس آیت کا سرسری ترجمہ کر دو پھر میں انشاءاللہ شاء اللہ وضاحت کرتا ہوں کلل من الاراب حضرت فرما دو واسطے پیچھے چھوڑے ہوں کو من الاراب آراب سے یہ جو دیہاتی پیچھے چھوڑے گئے ہیں سکو ان قریب بلائے جاؤ گے تم ان قریب بلائے جاؤ گے تم حضرت یہاں کل المخلفین من الاراب پر لکھو گا وصف اول دعوت بادیا نشینان را و اصالتن کہیں بھی نہیں لکھا لکھ لو سب داؤن کے نیچے جگہ پڑی ہے کافی ساری جی۔ یہ سارے لفظ لکھنے ہیں وقف اول ست داؤن کے نیچے وقف اول دعوت بادیا نشینان را دعوت بادیا نشینان را اولن و بادیا نشین بادیا جنگل ہیں نا بدل سے ہے وہ بدل سے ہے دعوت بادیا و اسفال اتن اوفال اتن لکھ لیا تلا پر وقت سے دوم لکھا ہے ہلا قوم کل لکھا ہے اولی باسن پر وقف سوم لکھا ہے اور تو لو وقف چہارم لکھا ہے فین او پر نمبر پنجم لکھا ہے اب کو روانہ کل مخلہ حضرت فرما دو بس سے پیچھے چھوڑے ہوں کہ دیہاتیوں سے ستو داؤ نا ان قریب بلائے جاؤ گے تم سمجھا سی میں سے الی باسن شدید جو صاحب ہوگی روب سخت کا جو صاحب ہوگی صاحب ہوگی دبدبے اور حیبت سخت کی تو قاتلون لڑو گے تم ان کے ساتھ اور جوسلے منہ جب وہ خود فرما بردار ہو جائیں گے میری طرف دیکھو اوپر دیکھو میری طرف دیکھو گے تو میں بات شروع کروں گا میری طرف دیکھو سے پہلی شرط ہے خت اونا اللہ قوم ختاؤنا تمہیں دعوت دی جائے گی تمہیں نمبر دو الا قوم ایک قوم کی طرف الی باسن شدید نمبر تین جو بڑے روب والی قوم ہوگی نمبر چار تو قاتلون ہم اور مسلمون یا تم ان سے لڑو گے یا وہ خود فرما بردار ہو جائیں گے سمجھ رہے ہو کتنی شرطیں ہیں اب سمجھو بات اس غزوہ حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے خیبر کی لڑائی لڑی ہے کیا فتح مکہ ہنین اور تبوک کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں چار طائف ہوا ہے لیکن وہ برے نام ہے پھر عرض کر رہا ہوں اس آیت کے نزول کے بعد پہلی لڑائی حضرت کی کون سی ہوئی ہے خیبر پھر اس کے بعد فتح مکہ پھر اس کے بعد اس کے بعد تبو لیکن چاروں غزوات پر یہ آیت منتبک نہیں ہوتی چاروں غزوات پر یہ آیت منتبک کیوں سمجھ لو اوپر سمجھ لو پھر اندر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ شاء اس لیے کہ پہلی شرط ہے ستود آؤنا اے آراب تمہیں دعوت دی جائے گی اس غزلے کے اندر تمہیں خیبر کے اندر آراب کو دعوت نہیں دی گئی بلکہ آراب کو شریک ہونے سے روک دیا گیا کہ خیبر میں وہی جائے گا جو دیا نے دیا تھا ابھی میں نے بتایا نہیں بتایا ہاں چونکہ خیبر کے اندر دعوت نہیں دی گئی تھی بادیا نشینان کو بلکہ ان کو روک دیا گیا تھا تو ستود آنا والی شرط سے خیبر نکل گئی ستود والی شرط سے خیبر خارج ہوگی کیوں اس لیے کہ ستود آن والی شرط وہاں موجود نہیں ہے وہاں آر آپ کو دعوت نہیں دی گئی اور آر آپ کو شریک نہیں کیا گیا اس کے بعد فتح مکہ کیا فتح مکہ الا قومن کے کلمے سے نکل گیا کیوں اس لیے کہ اگر فتح مکہ مراد ہوتا تو ہوتا ستو داؤنا ال مرتن اخرا ستو داؤنا سنو سنو ہو میں آپ کہاں گئے تھے مکے کی طرف گئے تھے نا جی جی تو اب ہوتا ستو داؤنا مرتن ہاں جہاں اب گئے تھے وہاں دوبارہ بلائے جاؤ گے تو لیکن اللہ نے قومن نہ لایا ہے معلوم ہوا یہ کوئی اور قوم مراد ہے اور عرب کے لوگ مراد نہیں ہے اس لیے الا قومن کے کلمے سے فتح مکہ خارج ہو گیا کیونکہ یہ شرط وہاں منتخب نہیں ہوتی تو سنو بات اولی باسن شدید آگے چلا گئے کلی باسن شدیدن سے ہنین خارج ہو گیا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وہ قوم بڑے روب والی ہوگی اور ہنین والے کیا تھے چار ہزار اور نبی علیہ السلام کا لشکر تھا بارہ ہزار ہنین والوں کا لشکر کتنی تھا اور آپ کا لشکر کتنی تھا بارہ ہزار تو وہ الی باسن بھی نہ رہا اس لیے ہنین والے بھی ہنین خارج ہو گیا غزوہ ہنین کہاں سے الی باسن ان کے لگ گئی آگے آیا ہے تو قاتل ہم او یہاں سے غزوہ تبوک خارج ہو گیا اس لیے کہ غزوہ تبوک کے اندر نہ جو قاتل ہوا اور نہ یسلمون ہوا آپ تشریف لے گئے انشاءاللہ شاء واقعہ سورہ توبہ میں آئے گا میں عرض کروں گا وہاں انیس دن یا پچیس دن یا ایک مہینہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے وہ لوگ نہیں آئے کوئی نہ لڑائی ہوئی نہ اسلام ہوا نہ استسلام ہوا اور آپ واپس آ گئے تو سمجھا ہے آپ کی کتنی غدوات ہیں ہدیبیہ کے بعد کتنی ہیں خیبر فتح مکہ ہنین اور تبوک پہلا لفظ ہے ستوں آؤنا ستوں جاؤنا سے خیبر خارج ہو گیا کیونکہ خیبر کے اندر دعوت نہیں دی گئی بادیا نشینان کو بلکہ روک دیا گیا علاقوں کے میں سے فتح مکہ خارج ہو گیا کیونکہ اگر فتح مکہ مراد ہوتا تو یہ ہم مرتن اخرا بولا جاتا وہ لوگ مراد نہیں ہے اس کے بعد کیا آیا ہے اولی باسن شدید اس سے ہنین نکل گیا کیونکہ ہنین کے اندر آپ کا بالشکر بارہ ہزار اور ان کا لشکر چار ہزار تھا آپ جو ہے بلکہ اولی باسن تھے وہ نہیں تھے اس لیے وہ بھی خارج ہو گیا آگے تو قاتلون ہم اور مسلم یہاں سے غزوہ تبوک خارج ہو گیا کیونکہ وہاں نہ تو قاتلون ہم ہوا نہ جوسلمون ہوا سمجھیے بات خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار غزوات ہیں چاروں جہاں منتبق نہیں ہوتے تو سمجھ رہے ہو چاروں جہاں منطبق اچھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ کی تین لڑائیاں ہوئی ہیں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں تین ایک لڑائی جمل ایک سفین کیا ہے خیال کرنا بڑے بڑے مولوی سفین سفین بولتے رہتے ہیں لگتا ہے سفین جگہ کا نام ہے ایک جمل ایک سفین وہ کافروں کے ساتھ نہیں وہ اپنوں کے ساتھ تھی اور تیسری ہے خارجیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی نہروان کے موقع پر سمجھا وہ بھی گویا کے داخلی معاملہ تھا اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر تھے نا وہ خارجی تو ان کے ساتھ ہوئی کافروں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی لڑائی خارجیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں باہر والے کافروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو یہ آیات ان پر بھی منتخب نہیں ہوتی تو آخر بتلایا جائے کہ یہ کیا مراد ہے جب نبی علیہ السلام کے خدوات بھی یہاں داخل نہیں ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ تعالی کے خدوات بھی مراد نہیں ہیں تو آخر ہے کون مراد تو جواب یہ ملا کہ خلفائے سلاثہ مراد ہے کیا مراد ہے اب سمجھو بعد میں وضاحت کر رہا ہوں جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں ایک روس اور ایک امریکہ اللہ نے روس کو برباد کیا اللہ سے امریکہ کو تباہ و برباد کرے اللہ ان سب پر لانتے نازل فرمائے زلزلے ان میں نازل فرمائے اللہ پاک بیماریاں ان میں پیدا فرمائے اللہ پاک اور ان کے جو نمائندے ہمارے اوپر مسلط ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے اللہ ہماری جان چھڑواوے اسلامی نظام اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرماوے یہ اس طرح حضرت اس دور کے اندر پوری دنیا پر دو بڑی سلطنتیں تھیں ایک روم اور ایک فارس ایک روم اور ایک روم اور فارس یہ وہ سلطنتیں تھیں جن پر قبضہ کرنا کسی کے خیال اور وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا خیال اور وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ ان پر بھی قبضہ ہوگا یہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی یہ قبضہ کرے گی بڑے بڑے بادشاہتوں والے ان کا نام نہیں لے سکتے اور یہ کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور ایمانی قوت کے ذریعے صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ابتدا کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک جا کر سارا علاقہ فتح تھا روم بھی اور فارس بھی دونوں سلطنتیں یہ واقعی علی قومن باسن شدید علاقوں علی باسن شدید تھیں ان کا بڑا روگ تھا اور بلکہ ان کا پوری دنیا پہ روگ جمع ہوا تھا ان کا کوئی ان کے قریب ہی نہیں جا سکتا تھا ارادہ ہی نہیں کر سکتا تھا برائی کا لیکن اللہ پاک نے ان لوگوں کو ہمت عطا فرمائی کہ ان لوگوں نے یہ سارے علاقے فتح کر لیے روم بھی فتح ہو گیا فارس بھی فتح ہو گیا یہ خلا خار مراد ہے کون مراد ہے حیران کی جی کی بات ہے حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ کابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا ہے کہاں مدینہ کہاں دمش کو شام وہاں سے بیٹھ کر کابل فتح کر رہے ہیں اور آرمینیا اور آدر بائی جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا اندازہ ہو رہا کہاں آرمینیا اور کہاں یہ اب کرو مانا مانا کرو حضرت مانا کرو کل مخلفین سینا منل ابتدا کہاں سے ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اور اختتام کہاں ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختتام ہوا یہ اللہ کے فتح ہوئے جا کر سارے کل المخلفین اب وہ بات آ گئی یعنی خیبر نہ صحیح ثواب کے اور مواقع حضرت فرما دو بس پیچھے چھوڑے ہوں کہ منل آر آب دیہاتیوں سے ان قریب بلائے جاؤ گے تم ان بلائے جاؤ گے یہ تمہارے پاس یہ لکھا ہوا ہے ہاں، مکہ وغیرہ لیکن یہ لفظ تم اوپر لکھو تاکہ تمہیں یاد رہے ستو داؤن پر لکھو خیبر خارج خیبر خارج خیبر لکھ لو سے یاد رہے اور الا قومن پر لکھ لو فتح مکہ قومن پر فتح مکہ اور الی باسن پر لکھ لو ہنین الی باسن پر ہنین تو قاتلون لون پر لکھ لو تبوک اب کرو مانا فرما دو ان پیچھے چھوڑے ہوں تو آرام سے ان قریب بلائے جاؤ گے تم تو دعاؤں سے کیا خارج ہو گیا خیبر خارج ہو گیا علاقوں میں طرف ایک قوم کے فتح مکہ ہوتا باسن شدید جو صاحب ہوگی روب سخت کی سمجھا تھی بڑے دبدبے والی ہوگی سمجھا یہاں سے کیا خارج ہو گیا انہیں خارج ہو گیا تو کا چوتھی سی بات لڑو گے تم ان کے ساتھ یہاں سے کیا خارج ہو گیا تبو خارج ہو گیا او یسلمون جب وہ اسلام کو منقاد ہو جائیں گے منقاد کس طرح ہوں گے خا اسلام سے یا جزیا سے خا اسلام سے خا جزیہ سے یا اسلام قبول کریں گے یا جزیا دینا پسند کریں گے فن تو نمبر پانچ شان داری طریقہ ہے شان داری پت اگر اطاعت کرو گے تم اطاعت کرو گے تم دائی کی کیا مطلب یعنی جہاد کیا یعنی ہاں اس وقت تم بلائے جاؤ گے پھر اگر تم جاؤ گے جہاد میں تو جوتے کم اللہ سمر اطاعت کیا لکھا ہے سمر اطاعت دے گا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر حسن اچھا یعنی جنت یعنی جنت و اور اگر پھر گئے تم اس وقت بھی پھر گئے تم اس وقت جب تمہیں بلائے گا بلانے والا اس وقت بھی تم پھر گئے سمجھا جس طرح کے پھرے ہو تم من قبل آج سے پہلے یعنی بھی ہے وغیرہ جو کم سمرے تولی تو عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک عذاب علیمن کے نیچے یعنی جہنم یعنی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان آراب کو بلایا تھا حضرت عمر نے جب یہ علاقے فتح کرنا چاہے تو آراب کو دعوت دی تھی اور جو ان میں سے زندہ تھے بعد ان میں سے شریک بھی ہوئے تھے مسلمان ہو کر صدق دل تھے اور بعد ان میں سے شہید بھی ہوئے تھے سمجھ رہے ہو آج سطح جونہ پر حضرت عمر نے عمل کیا ان کو دعوت دی تھی سال کاما اب آ گیا حضرت حکم معذورین لڑکا ہے ابھی آیا نا وین تو طبل کما طلّع تم قبل تم آزاد جہاد میں جو شریک نہیں ہوگا اس کو عذاب ہوگا تو اب اب آ رہا کہ یہ لوگ اگر جہاد میں نہ جائیں تو کوئی عذاب اور گناہ نہیں ہے نہیں ہے اوپر اندھے کے کوئی گناہ اور نہ اوپر لنگڑے کے کوئی گناہ اور نہ اوپر بیمار کے کوئی گناہ ومن جو اللہ و رسول تعمیم بادت تفصیص تعمیم بادت تفصیص نیچے مجاہد اور متخلف کی چا تخفیف ہے مجاہد اور متخلف کی چا تخفیف ہے بلکہ قاعدہ کلیا یہ ہے بلکہ قاعدہ کلیا یہ ہے اور وہ انسان جو اطاعت کرے گا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دخل ہو سمرۂ اطاعت چل ہے سمر اطاعت سمرہ اطاعت کے داخل کرے گا اس کو باغات کے اندر بہتی ہوں گی نیچے ہوں کہ نہریں طلّہ اور وہ انسان جو پھر جائے گا جو عرضی وہ سمر طولی چل ہے سمر طولی تو عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک لقد رضی اللہ عن المؤمنین ثانی صورت آ گیا پہلا حصہ یہاں ختم ہو گیا کل میں نے عرض کیا تھا یہ دوسرا حصہ جو ہے اس ان مضامین کا یاد آئے اس میں بھی بشارات آئیں گی میری طرف دیکھو ہدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی بیعت کی غرض و غیر کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے وہ سمجھ رہے ہو گویا کہ اس بیعت کا محور اور مرکز کون تھا کون تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں بھی آیا ہے یہ مسئلہ حدیث آئی ہے اور اب بھی لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں یہی اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت حدیبیہ میں تھے ہی نہیں بیعت حدیبیہ میں تھے ہی نہیں یہ بہت بڑے شرط سے جو ہے وہ محرومی ہے لیکن یہ غلط ہے جب بیعت ہوئی خود عثمان غنی کی وجہ سے ہے کیا سمجھ رہے ہو ہوئی ہے بیعت خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تو پھر عثمان غنی کیسے محروم رہے گا سمجھا بیعت کی وجہ ہاشیے پر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے سمجھا اوپر دیکھو پڑھو ہم نے اوپر اوپر حاشیے پر پہلا پہلا حاشیہ جو ابھی تو ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد بابا روایت سی تو مشرقہ عثمان راحت کر دند یہی ہے نا مشرقوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیا خبر بہ حضرت رسید نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی اور کشتن کے کی کو قتل کر دیا ہے حضرت فرموز عدیج حرکت نم کنم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ سے میں حرکت نہیں کروں گا تابہ کی تال تاجد تاج میں ان سے لڑوں نہیں وہ مرد مرا بس وہ دعوت نمایاں اور لوگوں کو میں اپنی بیت کی دعوت دیتا ہوں برخاست پشت مبارک بد درخت داج وہاں سے اٹھے اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے وہ کر دے صحابہ با حضرت بیت کر دند اور صحابہ نے حضرت کے ساتھ بیعت کی کہ با مشرقہ جہاد کر دند و نہ گرے دند مشرقوں کے ساتھ جہاد کریں گی اور پیچھے نہیں بھاگیں گے حیات القلوب کا حوالہ ہے سمجھ رہے ہو یہ وجہ ہے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو جو شرف عطا فرمایا اس موقع پر وہ کسی اور کو نہ ابو بکر صدیق کو نہ عمر فاروق کو نہ علی المرتضی کو کسی کو بھی حاصل نہیں کسی کو بھی کس طرح جب سارے بیعت کر چکے نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دکھایا فرمایا ہار ہی لے ہار ہی اپنا بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا فرمایا عثمان کی طرف سے میں اپنے ساتھ بیعت کر رہا ہوں سمجھا یہ شرط نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے اور نہ عمر فاروق کو نہ کسی اور کو آپ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ فرمایا یہ عثمان غنی کا ہے یہ ہاتھ میرا ہے میں اپنے ساتھ عثمان غنی کی طرف سے بحث کر رہا ہوں اب دیکھو ہاشی پر عبارت لکھیے پڑھو بابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین اور نبی علیہ صلاق والتسلیم نے مسلمانوں سے بیعت لی بابا اخرا عثمان اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی کتاب ہوگا سمجھا بھی جی؟ اور عبارت بر روایت کلینی حضرت یک دست خدرا بردست دیگر زد کلینی کی روایت کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ مبارک پر لگایا وہ برائے عثمان بیعت گرفت اور حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت لی سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہی اب حضرت لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین اس آیت کا نام ہے آیت بیعت الرضوان کیا نام ہے توجہ ہے نہیں ہے اس آیت کا نام کیا ہے کیا مانا بیات جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رضا نازل فرمائی اللہ نے اپنی ہاں صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمغہ دیا ہے ان کو کہ اپنی رضا کا اعلان سنایا ہے پڑھو لقد رضی اللہ عن انعام اول انعام مانوی نمبر اول کچھ حصی ہے اور کچھ مانوی ہے لقد رضی اللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لام قسمیہ ہے یہ لام کون سا ہے تو اس سے پہلے قسم مقدر ہے ولہ قد رضی اللہ اللہ کہتے لوگوں مجھے اپنی ذات پاک کی قسم قد تحقیقی اور پکی بات ہے رضی اللہ اللہ راضی ہو چکا ہے اللہ یہ انعام ہے یا نہیں ہے اللہ بغیر قسم کھانے سے کہتا تو اس کی بات معتبر ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہتا مجھے اپنی ذات کی مجھے اپنی ذات کی قسم قد پکی بات ہے راضی یا ماضی ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اللہ تو راضی ہو چکا ہے بندے راضی کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کا منافق اور کافر تھے کوئی کہتے تھے تو مسلمان پر یہ بات تھی یہ بات تھی یہ بات تھی ہاں جی <coughs> اللہ لقد رضی اللہ ہو البتہ تحقیق راضی ہو چکا ہے اللہ تبارک وطالعہ ایک انعام ہو گیا دوسرا انعام انل مدینہ انل مینا جب ایمان والوں سے حضرت یہ دوسرا انعام ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا فرمایا ہے کیا فرمایا مومنین فرمایا ہے کیا فرمایا ہے آ رہا ہے قالت اگر آمنا دیہاتی آئے انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے وہ منافق تھے اللہ نے فرمایا کل لم تو منو حضرت فرما دو تم مومن نہیں ہو تو مومن ہاں تمہارے اندر دلوں میں ایمان ولما یدخل جتنے ایمان فی انہوں کے تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے سن رہے ہو لیکن ان کو اللہ کیا فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے وہ میں نے ارد کیا تھا کہ شیعہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کو مانتے ہیں تو صحابہ کو ماننا پڑتا ہے قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے لقد رضی اللہ البتہ تاکہ راضی ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے منافقین سے یا مومنین سے وہ ملی ہے چلے رضا یا اللہ انہوں نے کون سا بڑا کارنامہ کیا کہ تو اعلان کر رہا ہے کس میں کھا کھا کے میں راضی ہوں میں راضی ہوں کون سا انہوں نے کام کیا ہے اللہ نے فرمایا عثمان کا بدلہ لینے کا انہوں نے معاہدہ کیا عثمان کے بدلہ لینے کا انہوں نے کیا کیا ہے معاہدہ کیا ہے بس یہ مجھے پسند آ گئی بات میں ان سے راضی ہو گیا جی، عثمان سے بدلہ لینے سے معاہدہ کرنے والوں سے خدا راضی ہے تو عثمان سے کتنا راضی ہوگا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ استحجی جی من الذي تستحجی من الملائکہ میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے حیا کرتے ہیں اگر یہ معمولی بات نہیں ہے کہنا اور سننا آسان ہے بڑی بات خدا کے ملک جس انسان سے حیا کرتے ہیں خدا کا پیغمبر جس انسان سے حیا کرتا ہے اور آج کے اخباری کو اس سے حیا نہیں ہے کہتا ہے وہ خائن تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا ہما آلے جی؟ اللہ اکبر حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے غزل تبوک کے لیے چندہ مانگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ دے دیے چندے کے اندر کئی سو اونٹ اور پھر اس کے بعد نقد روپے دیے اوکیا او کیا کہتے تھے اس زمانے کے اندر پیسے ہوتے تھے سونے کے وہ دو سو کیا آپ نے آ کر ممبر کے ساتھ رکھ دیا نبی علیہ السلام اور تقریب ممبر پر بیٹھ کر اور پیسوں کو جو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ما ذرہ عثمان ما میرا بادل یوم ما ذرہ عثمان ما میرا بادل یوم عثمان کو کوئی نقصان نہیں آج کے بعد جو چاہے عمل کرتا رہے اس نے جنت لے لی ہے ما ذرہ عثمان ما میرا بادل یوم آج کے بعد جو چاہے عمل کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو چکی ہے ہاں جی؟ اللہ جو کا سارے کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سباب رضا کیا لکھا ہے تم ہی تاریخیں پڑھو گے تاریخ تبری پڑھو گے فلانی تاریخ پڑھو گے فلانی تاریخ پڑھو کہو گے تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے جلد فلانا صفا فلانا سطر فلانی لیکن قرآن کے مقابلہ میں تاریخ کا کوئی مقام ہے کوئی مقام نہیں ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بنو امیہ کا دور جو کئی سو سال پر مشتمل تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوا تو تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کا دور شروع ہوا کر بلا کے واقعہ سے بہت بعد پھر یہ تاریخ لکھی گئی ہے سمجھا اور تاریخ کی نہ ماں ہے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے سمجھا قرآن کے مقابلہ میں تاریخ کا کوئی مقام ہو سکتا ہے یہ تو نقص ہے اس کا تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے سمجھ رہے ہو کوئی مقام نہیں ہے تاریخ کا مولوی بنو پھر تاریخیں پرو پھر کہو کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے تاریخ میں یہ لکھا ہے ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے تاریخ پر نہیں ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ مومن ہیں صحابہ نے حضرت عثمان غنی کی بدلہ لینے کا ارادہ کیا اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہاں سباب رضا کیا لکھا ہے صباب رضا کہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ سمجھا کیوں جہاد پر صبات قدمی کی جہاد پر صبات قدمی کی کہ ہم مضبوط رہیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ تحت تک شاہ نیچے کیکر کے درخت کے کیکر کے درخت کے نیچے وہ بیعت کر رہے تھے فعال معافی انعام سوم کیا لکھا ہے انعام سوم لکھا ہے اور یہ دفع شبو ہے ہاں پہلے مانا کر لو پر جان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں وہ صدق و وفا ماں وہ صدق و وفا نیچے لکھا ہے منت سد کے وفا آگے لکھا ہے عالم معافی کلو بہن کے نیچے لکھا ہے منت سد کے وفا ہے وہ سد کو وفا جو تھی قلوب ہم ان کے دلوں کے اندر تھی پر جان لیا اللہ پاک نے وہ سد کو وفا جو ان کے قلوب اور ان کے دلوں کے اندر تھی سمجھا وہ اللہ پاک نے معلوم کر لیا میری طرف دیکھو شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ یہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے ظاہر میں چونکہ وہ ایمان والے تھے احکامات پر پورا پورا عمل تھا اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا اللہ فرماتے نانا خبردار عالم معافی بہن ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا میں نے اس کو دیکھ کر یہ فتوا لگایا اس کو دیکھ کر ہاں دیکھو لکھا ہوگا کہیں دفع شبو لکھا یعنی ہے کہ اعلان رضا محض ظاہر حالت کی وجہ سے نہیں اعلان رضا محض یہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے سال معافی معافی پس جان لیا جو کچھ ان کے دلوں کے اندر تھا صدق و وفا فانزلت سکینت علیہم سمرہ اخلاص کیا اخلاص پس اتارا اللہ پاک نے سکینہ اور اطمینان قلب اور سکون اور فیض غیبی علیہم اوپر ان کے ان کے اوپر نازل فرمایا چوتھا انعام ہے وہ اصاب ہم فتح قریبا پانچواں انعام ہے حصی یہ انعام میں برابر ہے پیچھے جو انعام تھے وہ سارے مانوی تھے یہ حصی انعام ہے اور عطا فرمایا ان کو دیا ان کو فتح بالکل قریب قریب فتح دے دی ان کو حضرت یہ کون سی فتح مراد ہے خیبر والی مراد ہے اللہ فرماتے ان کو انعام کے اندر میں نے یہ دیا ہے اصاب فتح قریبا پر کچھ لکھا ہوا ہے حاشیے پر شاید یہ لکھا ہو اور لکھا ہوا ہو لکھو پر حاشیے پر لکھو یہ خاص انعام تھا ہدے بیا والوں کا یہ خاص انعام تھا ہدے بیا والوں کا اس لیے اوروں کو اس میں آپ شریک نہیں فرمایا اس لیے اوروں کو آپ اس میں شریک نہیں فرمایا اس لیے وہ آپ اس میں شریک نہیں فرمایا دیکھ لیا بس فتحن قریبا اور انعام دیا ان کو عطا فرمایا ان کو فتح بالکل قریب سمجھا وہ مغان کثیر رتن اور غنیمتیں بہت ساری اور یہ مغان معطوف ہے فتح پر اور غنیمتیں بہت ساری یا خدون جو لیں گے ان کو جو لیں گے ان کو کہاں سے لیں گے من خیبارہ از جلالین کہاں سے لیں گے من خیر از جلالین خیبر سے ان کو لیں گے خیبر والی غریب سے مراد ہے لیکن یا خود کا مانا استقبال والا اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تک خیبر فتح نہیں ہوئی نا یہ صورت تو پہلے نازل ہوئی ہے ابھی آپ جا رہے تھے واپس راستے میں نازل ہوئی تھی نا خیبر سے پہلے لیے مانا استقبال والا ہو رہا ہے اور لیں گے ان غنیمتوں کو خیبر سے حکیم اور ہے اللہ غالب حکمتوں والا وعدہ کم اللہ چل گائے نمبر دو چل گائے کیا مطلب انعام حصی نمبر دوم انعام حصی نمبر دو وعدہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہاں نچل کا ہے خیبر کی کیا تخصیص ہے خیبر کی تفریح ہے وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی غنیم بہت بہت کا بہت ساری غنیمتوں کا تاخون ہا جو لیتے رہو گے تم ان کو سمجھا کہ ان کو لیتے رہو گے تم حضرت یہ غنیمتیں کون سی مراد ہیں جی اللہ مغان کثیرتن حاشیے پر یہ بین سطور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عبارت ہے قال ابن عباس و مجاہد جمہور المفسرین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ما وعد اللہ تعالی المؤمنین من المغانن الى یوم القیامت اس سے مراد قیامت تک جو اللہ نے مؤمنین کو غنیتوں کا وعدہ دیا وہی مراد ہے اور وہ المانی کا وعدہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اللہ پاک غنیمتوں بہت ساری ہوگا جو لیتے رہو گے تم ان کو پس جلدی دے دی تمہیں یہ غنیمتیں جلدی دے دی تمہیں یہ غنیمتیں تمہیں جلدی دے دی سمجھا کون سی غنیمتیں فتح خیبر اور ان کی غنیمتیں کفاید اور <clears throat> روک دیا فائدہ دنیا بھی لکھا ہے فائدہ اور روک دیا ہاتھوں لوگوں کو ان کم تم سے کفا کا لکھا ہے باوجہ روب ڈالنے کے اللہ نے خیبر والوں پر باوجود جو ان کے قلعے تھے مضبوط اللہ نے ان پر تمہارا روب ڈال دیا سمجھا اور روک دیا ہاتھوں لوگوں کو لوگوں سے مراد اہل خیبر و حلفاء اہل خیبر خیبر اور خیبر کے حلفاء جو تھے نا سمجھا یہ بنو قریضہ بنو کینکا بنو نذیر باقی یہودی بےمان خیبر والے یہودی تھے نا جی تو یہ بھی ان کے جو حلیف تھے ساروں کو روک دیا اور روک دیا ہاتھوں لوگوں کو انکم کم سے ان کے دلوں میں روگ ڈال دیا والے تکون آیا تل حضرت والے تکون پر مہربانی کر کے لکھو فائدہ فائدہ بھائی سوکھا دیا سمجھا بہت گرم ہے پنکھے چلوا دیں بہت گرم ہے مانا کرو بھائی غور کرو بالے تکون آیت آیا اور تاکہ ہووے نشانی واسطے ایمان والوں کے میرے طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خیبر والا ایمان والوں کے لیے نشانی بنے کس بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں مزید پختگی ہوگئے اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری نصرت کروں گا نصرت کروں گا نصرت کروں گا خیبر کے اندر باوجود کہ وہ لوگ قلعوں والے تھے اسلحہ والے تھے اور ان کی تعداد زیادہ تھی بہت سارے قلعے تھے پندرہ سو آدمی نے جا کر سارا خیبر فتح کر دیا سمجھا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا مومنین جو تھے ان کے عقیدے میں مزید پختگی آئے گی کہ دیکھو اللہ پاک نے تھوڑوں کو غالب کر دیا بہتوں کو مغلوب کر دیا تو اللہ آئندہ بھی ہماری مدد کرے گا اس سے کیا ہوگا مومنین کا عقیدہ اور ان کا علم عقیدہ اور بھائی عقیدے کا تعلق علم سے ہے نا جی کرو مانا والے تکونا فائدہ و ان کا علم جب ان کو ہوگا تو ان کے اعتقاد میں اضافہ ہوگا اور تاکہ ہوگا یہ واقعہ لے تک مرجع کا مرجہ یہ واقعہ خیبر والا آیا تل نشانی وقت ایمان والوں کے باقی واقعات کے صدق کی نشانی باقی واقعات کے صدق کی وجہ دے فائدہ عملیہ اخلاقیہ کہ عمل اور اخلاق کے اندر جو اضافہ ہوگا اور چلاتا رہے تمہیں راہ رات پر راہ رات پر یاد حکم گا ہر امر میں آئندہ ہر امر میں آئندہ ہر امر میں آئندہ چلاتا